سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا حدیث نمبر انیس سو اٹھائیس مسند احمد